سیدنا عبداللہ بن زید معزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے بارش طلب کی اور جب قبلہ رخ ہوئے تو چادر کو الٹا کیا اسحاق نے اپنی حدیث میں کہا آپ نے خطبے سے قبل نماز سے ابتدا کی پھر قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی حدیث نمبر انتیس سو ستائیس مسند احمد